حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ مرسل روایت بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو آحيہ اسلام کے لیے علم حاصل کرتے ہوئے موت آ جائے تو جنت میں اس کے اور انبیاء علیہ السلام کے مابین صرف نبوت کا ایک درجہ ہوگا مشکات المساعى حدیث نمبر دو سو انچاس